بجان سما سفم ماخوذا تو آسمان کو اللہ رب العزت نے چھت بنایا بغیر عمد ان ترونا بغیر پلر کے اس چھت کو اللہ نے کھڑا کر دیا انا سما دنیا اللہ رب العزت نے آسمان پر لائٹیں لگائیں سورج چاند اور ستاروں کی اور اس کو مزین کیا انسان کی ضرورت کی جو بھی چیز ہے اللہ رب العزت نے دنیا میں عطا فرمائی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محل اللہ نے انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا اس کو یوں کہا کسی شاعر نے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری رضا کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری رنگا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں زیا کے واسطے بہروبر و قمر ماں او شما کے واسطے یہ جہاں دنیا خلقت لکم و ان تم خل تم یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا تو گویا انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی معرفت کا حاصل کرنا اللہ تعالی سے محبت کرنا اللہ کی عبادت کرنا اگر ہم غور کریں تو اس دنیا میں اس دھرتی میں چار طرح کی مخلوق ہے ایک جمادات پھر اس کے بعد نباتات پھر اس کے بعد حیوانات اور اس کے بعد انسان یہ چار طرح کی مخلوق ہمیں اپنے گرد و پیش نظر آتی ہے ہر ایک کے نام کا پہلا حرف وہ اس کی خصوصیت کا اشارہ دیتا ہے مثال کے طور پر جمادات پتھروں کو کہتے ہیں تو جمادات کا پہلا حرف بنتا ہے جیم اور جیم سے لفظ بنا جسامت تو جمادات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں جسامت ہوتی ہے پتھروں میں پہاڑوں میں زمین میں جسامت موجود ہے پھر اس کے بعد نباتات تو نباتات کا پہلا حرف نون بنتا ہے نون سے لفظ بنا نشب و نما تو نباتات کے اندر جسامت بھی ہے اور ساتھ نشو و نما کا مادہ بھی ہے آپ ایک پودے کو لگائیں تو چند سالوں کے بعد درخت بن جائے گا تو وہ نشو و نما پاتا ہے پتھر کو رکھیں تو کئی سالوں کے بعد بھی وہی پتھر ہے اس کا وزن نہیں پڑے گا تو جمادات میں فقط جسامت ہے اس سے نباتات افضل ہیں کیوں ان میں جسامت بھی ہے ایک مزید خوبی بھی ہے اس کو نشو و نما کہتے ہیں پھر حیوانات کو دیکھیں تو حیوانات کے اندر ایک مزید خوبی ہے جو اس کے پہلے حرف سے معلوم ہوئی پہلا حرف ہے ہا اور ہا سے لفظ بنا حرکت تو حیوانات کے اندر جسامت بھی ہے نشو و نما بھی ہے اور حرکت کا مادہ بھی ہے چنانچہ بکری کے بچے کو یہاں کھڑا کریں تھوڑی دیر میں بات کے دوسری جگہ جائے گا نشو و نما بھی پائے گا تو اس میں تین خوبیاں ہوئی جسامت بھی ہوئی نشو و نما بھی ہوئی اور حرکت بھی ہوئی اور ایک ہے انسان اب اس انسان کے اندر نیچے کی تین خوبیاں بھی موجود اس کی جسامت بھی ہے یہ نشو و نما بھی پاتا ہے یہ حرکت بھی کرتا ہے مگر ایک اضافی صفت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ دوسروں سے اعلی وہ اس کے پہلے حرف سے معلوم ہوگی پہلا حرف ہے علی تو علی سے بنا انس انس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا تو انسان کے اندر جو اضافی صفت ہے جو اسے باقی مخلوق سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے اللہ رب العزت سے محبت کرنا یہ ایسی صفت ہے جو اس کو فرشتوں سے بھی ممتاز کر دیتی ہے اس خاک کی مٹھی میں اللہ نے عشق کا ایسا مادہ رکھ دیا کہ اگر یہ اس سے اپنے دل کو بھر لے تو یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو جمادات اس کے اوپر نباتات اس کے اوپر حیوانات اور اس کے اوپر انسان اب ایک اور بات کریں کہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا ادنا آلہ پہ قربان ادنا آلہ پہ قربان جمادات نباتات پہ قربان آپ نے زمین کے اندر اگر بیج ڈالنا ہے آپ گہرا حل چلائیں گے زمین کے سینے کو چیر دیں گے کوئی یہ نہیں کہے گا اتنا ظلم کر رہے ہیں جی زمین پہ اتنا گہرال چلا رہے ہیں سب کہیں گے کہ مقصد عظیم ہے یہاں کھیتی کرنی ہے یہاں بیج ڈالنے ہیں اس لیے زمین کو تیار کرنا ٹھیک ہے تو جمادات نباتات پہ قربان اب وہ جو بیج ہم نے ڈالا وہ زمین سے نیوٹریشن لیتا ہے تو زمین کی جتنی نیوٹریشن وہ قربان ہو رہی ہے اس کے اوپر تو جمادات نباتات کے لیے قربان اور پھر اتنی اچھی فصل آ جاتی ہے خوبصورت فصل کھڑی ہے اور آپ کو اپنے گھر میں جانوروں کے لیے چارے کی ضرورت ہے تو آپ اس فصل کو کاٹ دیتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی آپ نے اتنی خوبصورت فصل کو کیوں کاٹ دیا اس لیے کہ اس نے حساب بننا تھا مقصد یہی تھا ادنا آلہ پہ قربان لہذا آپ وہ سبزہ لے کر اپنے جانوروں کو چارہ ڈال دیتے ہیں اب جانوروں نے وہ چارہ کھا لیا پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو ضرورت پڑی تو بکری کو آپ نے ذبح کر دیا مرغے کو ذبح کر دیا تو یہ جانور کس کے لیے قربان ہو رہے ہیں انسان کے لیے کہ مقصد ان کا تھا اپنے آلہ پہ قربان تو جمادات نباتات پہ قربان نباتات حیوانات پہ قربان اور حیوانات انسان کے لیے قربان اور انسان رب رحمان پہ قربان مقصد زندگی ہی یہی ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان سلاتی و نسخی کی وما یا و ماتی رب العالمین صحیح معنوں میں انسان وہی جس کی زندگی اللہ رب العزت کے لیے گزر رہی ہے اس کی ہر بات اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو اس لیے دنیا کے فلاسفروں نے کہا انسان کے بارے میں کہ انسان الانسان حیوان الناطق کہ انسان ایک بولنے والا جاندار ہے لیکن کیونکہ وہ مادی علوم کے فلاسفر تھے خود منزل کا پتہ نہیں تھا انہوں نے انسان کی یہ ڈیفنیشن کی اور ان جو ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ وہ ایک جگہ انسان کی ڈیفنیشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان و عاشقن کہ انسان کی صفت یہ کہ وہ اپنے رب کا عاشق ہے اپنے رب سے محبت کرنے والا اور یہی چیز انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیتی ہے چنانچہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتوں سے نوازا ہے ایک دھڑکنے والا دل اور ایک پھڑکنے والا دماغ یہ پھڑکنے والا دماغ علم کا برتن ہے اور یہ دھڑکنے والا دل عشق کا برتن ہے برتن دیے اور اس کو بھرے نہ تو یہ بات بھی مناسب نظر نہیں آتی لہذا فرمایا کہ میرے بندو برتن تو ہم نے تمہارے بنا دیے ہیں اب تم نے اپنی زندگی میں ان برتنوں کو بھرنا ہے اپنی عقل کو ذہن کو علم نبوی سے بھر لو اور اپنے دلوں کو محبت نبوی سے بھر لو اپنی عقل کو علم الہی سے بھر لو اور اپنے دلوں کو محبت الہی سے بھر لو جو بندہ ان دونوں برتنوں کو خوب بھرے گا زندگی کی صحیح حقیقت کو وہی پہچانے گا آپ غور کریں انسان مختلف اعضاء سے مل کر بنا ہے آنکھ کان زبان دل دماغ ہاتھ پاؤں ہر ایک کا اپنا ایک فنکشن ہے مثلا آنکھ کا فنکشن ہے دیکھنا کان کا ایک کام ہے سننا زبان کا کام بولنا دماغ کا کام سوچنا اور دل کا کام محبت کرنا یہ دل کا مقصد ہے اسی لیے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی سے محبت نہیں لازمن محبت ہو دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا لا کس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا یہ الگ بات ہے کہ اللہ سے محبت کرے یا مخلوق سے کرے پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو آتا نہیں ہے کہ محبت کیے بغیر تو بندہ محبت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا جس طرح کمرے کے اندر یا تو اجالا ہوگا ورنہ اندھیرا ہوگا بالکل اسی طرح ہر انسان کے دل میں یا تو اللہ رب العزت کی محبت کا اجالا ہوگا اور اگر نہ ہوا تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں نہ اجالا نہ اندھیرا کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہاں اتنی بات ہے کہ اگر اللہ العزت کی محبت ہے تو یہ ایک جائز چیز ہے اور مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبت ہے تو یہ حرام چیز ہے اس کی مثال ایسے کہ دودھ تو دودھ ہی ہوتا ہے مگر بکری کا ہو گائے کا ہو تو حلال ہوتا ہے اور اگر دودھ کتیا کا ہو تو حرام ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی محبت سے دل بھرا ہوگا تو یہ محبت باعث اجر بن جائے گی اور اگر نفسانی شیطانی محبتوں سے دل بھرا ہوگا تو یہ محبت انسان کے لیے بربادی کا سبب بن جائے گی اب یہاں یہ مغالطہ دل میں نہ رہے کہ جی مخلوق کی محبت جب بھی مخلوق کی محبت کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد دائرہ شریعت کے علاوہ جو محبتیں ہوتی ہیں جن محبتوں کا خود اللہ نے حکم دیا میاں بیوی کی محبت ماں باپ کی محبت مسلمان بھائی کی آپس میں محبت یہ محبتیں تو نور ہیں یہ تو اللہ کا حکم ہے اس لیے یہ عبادت ہیں جو محبتیں نقصانی خواہشات کی وجہ سے ہم کرتے ہیں اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان محبتوں کا نام مخلوق کی محبت ہوتا ہے لہذا یہ دل اللہ حرب العزت کی محبت کا برتن ہے ہم اسے اللہ تعالی کی محبت سے بھر لیں جو بندہ اپنے دل کو محبت الہی سے بھر لیتا ہے وہ عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے اب اس کی منزل بہت آسان راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں عشق کا ہے بہت بڑا احسان علامہ اقبال نے کہا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھاتا میں میں سمجھتا تھا زمین اور آسمان کا فاصلہ بہت زیادہ اور عشق نے ایک چھلانگ لگائی اور مجھے میرے محبوب سے حاصل کر دیا تو محبت دل میں پیدا کرنی پڑتی ہے اس کے بغیر یہ محبت الہی کا سفر طے نہیں ہوتا اس لیے کہا کہ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے فرزانہ کہتے ہیں جو بندہ عقل کی بنیاد پہ راستہ طے کر رہا ہو اس کو فرزانہ کہتے ہیں لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے نا وہ منزلوں تک ہمیشہ پہنچا کرتے ہیں چنانچہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات اگر محبت الہی کو نکال لو تو پھر پیچھے کیا چند تصورات ہی رہ جاتے ہیں اس کے سوا کیا ہے اس لیے یہ ایک نعمت ہے جو بندے کو نصیب ہو جائے تو اسے دنیا میں سرداری نصیب ہو جاتی ہے شاعر نے کہا ہر کے عاشق شد جمال ذات را ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے جمال کا عاشق بن جاتا ہے ہر کے عاشق شد جمال ذات را اوست سید جملہ موجودات را وہ تمام مخلوقات کا سردار بن جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو محبت الہی سے بھریں محبت کا یہ ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان محبوب کی خدمت بے اختیار ہو کر کرتا ہے ان المحب لما متی متیون محب جس سے محبت کرتا ہے اس کو متی ہوتا ہے آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا بیٹا ہے چھوٹا ماں کیسے چوبیس گھنٹے اس کی خدمت میں لگی ہوتی ہے نہ اپنے سونے کی پرواہ نہ کھانے کی پرواہ نہ آرام کی پرواہ ذرا بچے نے کچھ اشارہ کیا بانگی پھرتی ہے یہ چوبیس گھنٹے کی ملازمہ کیوں بنی پھرتی ہے محبت کی وجہ بچے سے محبت ہے جتنی بھی تھکی ہوئی ہوگی بھوکی پیاسی ہوگی اور بیٹھے گی ایک لکما توڑے گی کہ میں کھانا کھا لوں اور سویا ہوا بچہ تھوڑی سی آواز کر دے گا سب چھوڑ کے چلی جائے گی کس لیے محبت کی وجہ جو مرضی ہو جائے وہ بچے کا رونا برداشت نہیں کر پاتی تو جب انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے پھر اس کو نیکی کرنا عبادت کرنا دین میں جلنا یہ مشکل نظر نہیں آتا وہ محبت کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے اس کی مثال یوں سوچیے کہ ایک ماں بہت تھکی ہوئی ہے کہتی ہے میں نے آج سارا دن صفائیاں کروائی اور گھر کو صاف کیا کپڑے دھوئے میں بہت تھک گئی ہوں بس میں نے عشاء پڑھ کے سو جانا ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی کہ اتنے میں پردیش میں گیا ہوا جو اس کا جوان بیٹا تھا وہ اچانک سرپرائز دینے کے لیے گھر آ گیا اب جیسے جوان بیٹی کی آواز سنی سب تھکاوٹیں ختم اب بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہے کھانا کھلا بھی رہی ہے کھا بھی رہی ہے طبیعت پوچھ رہی ہے حال پوچھ رہی ہے گھنٹوں جاگ رہی ہے بیٹی کہتی امی آپ تو کہہ رہی تھی کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں مجھے مت کوئی آج تنگ کرے میں نے سونا ہے نیند کہاں گئی کہے گی بیٹی تیرے بھائی کی آواز سن کے تو نیند ہی ختم ہو گئی جس طرح محبت کی بنا پر تھکی ہوئی ماں بیٹے سے ملاقات کرتی ہے سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اسی طرح بندہ سارا دن کام کاج کر کے تھکا ہوتا ہے رات کا اندھیرا ہوتا ہے مسلح پہ قدم رکھتا ہے سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں ہمارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنی دن میں عبادت کرتے تھے کہ رات سونے کے لیے بستر پہ جاتے تھے تو تھکے ہوئے اونٹ کی طرح گسیٹ کے پاؤں رکھا کرتے تھے لیکن وہی تھکے ہوئے لوگ جب مسلح پہ کھڑے ہوتے تھے تو سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ان کو رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس لیے کہ دل کے اندر محبت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کو ویڈیو گیم کھیلنے کا شوق رہتا ہے ان کو کہو نا بھائی ایک گھنٹہ کھیل لو اور ایک گھنٹے کے بعد کہو بھائی بس کرو کہ جی ابھی تو پندرہ منٹ ہوئے امی ابھی تو پندرہ منٹ ہوئے ایک گھنٹے کا پتہ نہیں چلتا جس طرح بچے کا دل ویڈیو گیم میں اٹکا ہوا ہے ایک گھنٹہ گزرنے سے بھی پتہ نہیں چلتا ہمارے اکابر کا یہی حال تھا اللہ کی محبت میں دل ان کا اس طرح اٹکا ہوتا تھا رات کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا سیدہ فاطمہ زارا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے سردیوں کی لمبی رات چنانچہ دو رکت کی نیت باندھی طبیعت میں کچھ ایسا سوز تھا محبت تھی تلاوت کرتی رہی کرتی رہی جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ یہ تو صبح صادق کا وقت قریب ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگی اللہ میں نے تو دو ہی رکت کی نیت باندھی تھی تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں میری دو رکت میں تیری ساری رات ختم ہو گئی ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ رہا کرتا تھا دل چاہتا تھا کہ اور زیادہ اللہ کی عبادت کرے چنانچہ اگر کہیں دل اٹکا ہوا ہو کسی کا اور ادھر سے فون کال آ جائے اور اس وقت دوسرا بندہ کہے جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو بوجھ لگتا ہے کہ مجھے یہ کال کیوں بند کرنی پڑی صحابہ رل کا حال بالکل ایسے تھا چنانچہ دو صحابی تھے نبی علیہ السلام نے ان کے ذمہ کام لگایا اب ان میں سے ایک نے کہا کہ ساری رات جاگنا ہے میں سو جاتا ہوں آدھی رات آپ جاگیں پھر آپ سو جانا میں جاگوں گا اب جو جاگ رہے تھے ان کو محسوس ہوا کہ جو کام میرے ذمے لگایا ہے وہ کرنے کا وقت آ گیا چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا کہ میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا اگر مجھے اپنے فرض منصبی میں کوتا ہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں آج سورہ کہف کو مکمل پڑے بغیر سلام نہ پھیرے تمنا ہوتی تھی یہ محبت ایسی عجیب چیز ہے کہ انسان مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا دل نہیں چاہتا سلام پھیرنا مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ لگے ہاں جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا یہ کیفیت ہوتی ہے پھر انسان کی تو دل میں اگر محبت ہو تو پھر انسان کو ان عبادات میں لذت ہی عجیب ہوتی ہے اس کو ایک شاعر نے ذرا عجیب انداز سے بیان کیا آپ اپنے گھر کسی مزدور کو لائیں اور اس کو کہیں کہ بھئی یہ پتھر توڑنے ہیں تو وہ مزدور تیشا ہتھوڑا مارتا رہے گا پتھر توڑتا رہے گا لیکن اس کا انٹرسٹ نہیں ہے وہ بے دلی کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ جلدی آٹھ گھنٹے ختم ہو اور میری جان چھوٹے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے اور ایک آدمی تھا جس کا نام تھا فرحاد اس کا دل کہیں اٹک گیا تھا تو لوگوں نے کہا کہ میاں اس پہاڑ کو کھودو گے نا تو ہم تمہارا اس سے نکاح کر دیں گے اس نے تیشہ لیا اور پہاڑ کو کھودنا شروع کیا لیکن وہ جو تیشہ مارتا تھا نا اس کا جذبہ ہی کچھ اور تھا تو علامہ اقبال نے لکھا ہر ضرب تیشہ ساغر کیفے وسال دوست کہ وہ ہر جو تیشے کی ضرب لگاتا تھا اس کو یوں لگتا تھا کہ میں محبوب کے وصل کا جام پی رہا ہوں ہر ضرب تیشہ ساگرے کیفے وسال دوست فرحاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں فرہاد تو کچھ اور محبت سے تیشہ مارتا تھا تو مزدور تو کسی اور کے آج سچی بات ہے ہم مزدور کی نمازیں پڑھتے ہیں کہ کب چار رکت ختم ہوگی کب بیس رکت تراوی ختم ہوگی اور ہمارے اکابر وہ فرحاد کی نمازیں پڑھا کرتے تھے ایک ایک رکت میں ان کو مزہ آتا تھا تو یہ محبت الہی کی کمی کی وجہ سے پھر انسان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو بڑھائیں پیدا کریں اگر یہ محبت نصیب ہو گئی تو سب کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے نالا ہے بل بل تیرا خام ابھی اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش و عقل عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی عشق فرمود ہے سے صبح گام عمل عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے لبے بام ابھی عقل کھڑی سوچتی رہ جاتی ہے اور عشق محبوب کے اشارے پر فن سجدہ کر دیتا ہے یہی تو مسئلہ تھا کہ شیطان نے اللہ کی عبادت تو کی علم بھی اس کے پاس تھا عشق کی نعمت سے معروم تھا رب کریم کا حکم ہوا اس جدود آدم سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا سوائے اس شیطان بدبخت کے اس نے سجدہ نہ کیا اگر اس کے اندر محبت کا مادہ ہوتا تو یہ فوراً محبوب کے حکم کو سنتے ہی سجدے میں چلا جاتا یہ محبت الہی اگر ہو تو سبحان اللہ انسان کے وجود کے اندر برکت آ جاتی ہے چنانچہ فارسی کا ایک شعر ہے اللہ اللہ ایچ شیری ہست نام شیر و شکر می شود جانم تمام کہ جب میں اللہ اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے پورے جسم میں اس طرح مٹھاس آ جاتی ہے جیسے چینی کو دودھ میں ملائیں تو میٹھے دودھ کے قطرے قطرے میں مٹھاس آ جاتی ہے اللہ رب العزت کا نام کتنا میٹھا نام ہے کتنا لطف اور مزے کا نام اس لیے کسی عارف نے عجیب بات کہی کہ جس نے اللہ رب العزت کو پہچانا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا ہے تو ہم اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں یہ محبت دائمی اور پائیدار چیز ہے اس محبت کا حال سنیے کہ دنیا میں جتنی محبتیں کرنے والے اور لوگ ہیں ایک دن ان میں جدائی ہونی ہے ایک دن ان میں جدائی جبریل اسلام حاضر خدمت ہوئے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شیتا فن کا میت جتنا آپ چاہیں دنیا میں زندہ رہیں ایک دن آپ کو پردہ فرمانا ہے وہ آنشی فن کا مفارق جس سے چاہیں محبت کریں ایک دن جدا ہونا ہے دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں انجام جدائی حتیٰ کہ میاں بیوی کی محبت جتنی سچی جتنی پکی ہو بالآخر موت جدائی کر دیتی ہے ایک دوسرے سے جدا تو دنیا کی محبتوں کا انجام بالآخر جدائی لہذا جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا جو اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا تو انسان محبت کرے تو اللہ عزت سے کرے پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے محبت کرے مخلوق سے جو محبتیں ہوں وہ نفس کی وجہ سے نہ ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو محبت تو اصل اللہ کی ہوئی نا اس محبت کو دل میں پیدا کر لے پھر دیکھیے کہ اس محبت کا انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے یہ محبت انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنا دیتی ہے ایک زندگی میں جذبہ بیدار کر دیتی ہے موٹیویٹڈ پرسنالٹی بنا دیتی ہے وہ تھکنا نہیں جانتا چنانچہ کے ہرن کی ایک قسم ہے اس کو نافا کہتے ہیں سال میں ایک ایسا پیریڈ آتا ہے کہ جب اس کی ناف کے اندر مشک پیدا ہوتا ہے یہ جو مشک کی خوشبو ہے نا یہ اس جانور کی ناف کے اندر اللہ بناتے ہیں یہ ہرن کی ایک خاص قسم ہے ہم نے ایک مرتبہ سعودی عرب میں چاہا کہ بھئی ہم معلوم کریں بات سچی ہے یا نہیں تو ہم ایک دکان پر گئے جو مشق کا کاروبار کرتے تھے ہم نے کہا بھئی ہم نے ایک بات سنی ہوئی ہے انہوں نے وہ ناف نکال کے سامنے رکھ دی کہنے لگے کہ ہمارے پاس یہ را میٹیریل کس طرح سے آتا ہے اور واقعی اس کی ناف کے اندر مشق کی خوشبو تھی عجیب ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت وہ خوشبو اس ہرن کی ناف میں پیدا ہوتی ہے نا وہ اس کے اوپر ایک مستی کا وقت ہوتا ہے وہ اس خوشبو کو سونگتا ہے تو جیسے ہپنٹائز ہو جاتا ہے نہ اس کو کھانے کی پرواہ نہ اس کو پینے کی پرواہ نہ اس کو سونا یاد چھلانگے لگاتا ہے دوڑتا ہے بھاگتا ہے عجیب مستی کی کیفیت ہوتی ہے واقعی اسی طرح جن اللہ والوں کے دلوں میں اللہ ہر العزت کی محبت کا مشک بھرا ہوتا ہے پھر ان اللہ والوں کو کھانے پینے کی پرواہ نہیں رہتی ان کی نظر میں دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں وہ سارا دن اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور ان کی راتیں ان کے دنوں کی ماں نے دعا کر دی ستر سال کی عمر تھی کرز رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں ستر سال کی عمر میں ستر مرتبہ طواف روزانہ کیا کرتے تھے بیت اللہ کا طواف ستر مرتبہ روزانہ ستر طواف کا مطلب ایک طواف کے سات چکر تو کتنے بن گئے چار سو نوے چکر لگانے علماء نے لکھا ہے قریب ترین لگاؤ تو بھی بارہ کلومیٹر کا سفر بنتا ہے پھر ہر طواف کی دو رکت واجب الطواف تو ستر ضرب دو ایک سو چالیس رکت اب ایک سو چالیس رکت نفل پڑھنا ذرا اندازہ لگائیے اگر کبھی رمضان کی کسی رات ہم ہمت بھی کریں نا تو مشکل سے دس رکت پڑھنے لگتے ہیں تو گٹنے جواب دینے لگ جاتے ہیں کمر میں درد ہونی لگ جاتی ہے میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ دس رکت کے بعد پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمے اللہ کی بجائے کوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے تو دس رکت پڑھ کے ہمارا یہ حال وہ بزرگ ایک سو چالیس رکت نوافل طواف کے پڑھتے تھے باقی سارے دن کی عبادت اس کے علاوہ تھی ستر سال کی عمر میں اتنی عبادت کیسے کر لیتے ہیں ہم نے زندگی میں ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جن کا معمول تھا کہ وہ ایک قرآن مجید روزانہ پڑھا کرتے تھے مجھے اپنی زندگی میں دو اساتذہ ایسے ملے ہیں الحمدللہ ہم ان کو دیکھتے تھے ہر وقت قرآن ان کی زبان پہ بس ان کے ہونٹ حرکت کر رہے ہوتے تھے اور کسی ٹینشن کے بغیر کسی اظہار کے بغیر بڑے پرسکون طریقے سے وہ گھر کے کام بھی کرتے تھے وہ شاگردوں کو پڑھاتے بھی تھے کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے مگر اس کے بعد ہر وقت ان کی زبان پہ قرآن صبح کے وقت شروع کرتے تھے اثر کی نماز کے وقت روزانہ ان کا قرآن مجید مکمل ہو جاتا تھا آج کے دور میں کسی سے پوچھیں کہ جی آپ کتنا کلمہ کا ذکر کرتے ہیں کوئی کہے گا جی دو سو مرتبہ پانچ سو مرتبہ ہزار مرتبہ کوئی کہے تو بڑی چھلانگ لگائی آج کے دور میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے احوال لکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے چالیس ہزار مرتبہ کلمے کا روزانہ ذکر کرتے ہیں ایسے نوجوان ہیں رمضان المبارک کے تیس دنوں میں تیس مرتبہ قرآن مجید مکمل کرتے ہیں ان نوجوانوں میں یہ جذبہ کیسے آ جاتا ہے اصل میں یہ محبت الہی ہے جو ان کو برنگیختہ کر دیتی ہے اور پھر ان کو تھکن یاد ہی نہیں ہوتی پھر وہ اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگے ہوئے ہوتے ہیں رابع بسری اللہ کی نیک بندی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص فجر کی نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے ان کو ملنے کے لیے گیا دیکھا کہ وہ چافٹ کی نماز پڑھ رہی ہیں کہنے لگا اچھا فارغ ہوں گی تو تب پھر انہوں نے زور کی نماز شروع کر دی اچھا بھائی فارغ ہوں گی تو پھر سے ہی انہوں نے اثر کی نماز شروع کر دی پھر اثر کے بعد اور آد و ادائب شروع کر پھر مغرب شروع کر دی عشاء شروع کر دی عشاء کے بعد بات کر لوں گا پتا چلا پھر انہوں نے نفلوں کی نیت باندھ لی فجر ہو گئی اشراق پڑی اشراق پڑھ کر بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی اونگ آ گئی تھوڑی دیر آنکھیں بند ہوئی بڑا کے اٹھی اور کہنے لگیں اللہ میں ایسی آنکھوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے بھرتی نہیں ہے بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی اور اس پر اللہ کی پناہ مانگتی ہوں یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے کیوں ان کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ محبت ان کو پھر پیچھے نہیں رہنے دیتی اسی لیے جس طرح ایک آدمی کا نکاح ہو شادی ہو تو وہ رات کا منتظر ہوتا ہے کہ میں کب اپنے گھر والوں سے ملاقات کروں گا جس طرح دلہا دلہن سے ملاقات کے لیے رات کے اندھیرے کا منتظر رہتا ہے اللہ والے اپنے اللہ کی عبادت کے لیے رات کے اندھیرے کے منتظر ہوا کرتے ہیں اس محبت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے چنانچہ جو مخلوق کی نفسانی محبتیں ہیں ان سے انسان کے دل میں ظلمت آتی ہے اللہ رب العزت کی محبت سے انسان کے دل میں نور آتا ہے مخلوق کی محبت سے چہروں پہ ویرانی آتی ہے اللہ کی محبت سے چہروں پہ تازگی آتی ہے مخلوق کی محبت سے دلوں میں بے چینی آتی ہے اللہ کی محبت سے دل میں سکون آتا ہے مخلوق کی محبتوں کا بالآخر انجام برا اور اللہ رب العزت کی محبت کا ہمیشہ انجام اچھا مخلوق کی محبت میں بالآخر بدنامی اور اللہ رب العزت کی محبت میں بالآخر نیک نامی پھر مخلوق کی محبت میں حاسد بھی ہوتے ہیں کہ ایک ہی بندے سے کئی محبت کرنے والے آپس میں حاصل اور یہاں معاملہ اور ہے کہ ایک ہی اللہ سے جتنے بھی محبت کرنے والے ہوں ان کے دلوں میں آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن اس شاخ میں یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن اس شاخ میں عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری اللہ کے عشق میں یہ تحمت نہیں ہے کہ جی دو آسکوں میں حسد ہے نہیں آپس میں محبت ہوتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ مرنے والوں اور ڈھلنے والوں سے محبت کیا کروی محبت اس ذات سے کریں جو حی و قیوم ذات ہے اس لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق با مردہ نباشد پائیدار مرنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا جو نوجوان پھنسے ہوئے ہوتے ہیں انوالو ہوتے ہیں وہ ذرا اس شیر کو یاد کریں عشق با مردہ نباشد پاشک رابار عشق تو ذات سے کریں جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات عشق با مردہ نباشد پائیدار عشق با کئی دار دنیا میں جب بھی محبت کریں گے یہ نفسانی محبتیں بالآخر ختم ہو جائیں گی اس لیے کسی عارف نے کہا میر مت مرنا کسی گل فام پر میر مت مرنا کسی گل فام پر خاک ڈالو گے انہیں اجسام پر ایک وقت آئے گا خاک ڈالو گے ان کے اوپر تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی محبت جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت نہیں وہ اللہ کی نظر میں لکڑی اس پتھر سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھتا نہ ان کے اندر محبت نہ اس کے اندر محبت اسی لیے شیخ ابل المواہد شاہ زلی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عشق کتب ہے نیوکلیس ہے انسان کی ساری نیکیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں جب محبت ہوتی ہے نا تو انسان اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا منگنی ہو نا کسی جگہ اور ان کے گھر پھلوں کی ٹوکری بھجوانی ہو تو گفٹ پیک کرتے ہیں وہ پھلوں کی ٹوکری پہ بھی کچھ چڑھایا جا رہا ہے کیوں جی جی ہم نے ذرا ادھر گفٹ بھیجنے جس طرح دنیا کا انسان اپنے محبوب کے لیے پھلوں کی ٹوکری کو بھی گفٹ پیک کر کے بھیج رہا ہوتا ہے اللہ والے اپنی نمازوں کو بھی محبت کے گفٹ پیک میں اللہ کے حضور بھیج رہے ہیں یہ میرے محبوب کے پاس میری طرف سے ہدیہ اور تحفہ جا رہا ہے ان کو لطف مزہ آتا ہے آج کسی کو فون آ جائے کہ جی اہم بات کرنی ہے فلاں وقت پہ آپ کو فون کریں گے بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی گھڑی کیوں دیکھ رہے ہیں اور یہ جی ایک اہم فون آنا ہے گھر سے جس طرح فون پہ بات کرنے کے لیے انتظار رہتا ہے اللہ والوں کو نماز کے وقت اپنے پروردگار سے ہم کلامی کے لیے اسی طرح نماز کا انتظار رہا کرتا ہے وہ ظہر پڑھتے ہیں تو پھر اثر کا انتظار وقت دیکھتے ہیں کم وقت آئے گا اثر کا اثر پڑھتے ہیں تو مغرب کا انتظار مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء کا عشاء پڑھتے ہیں تو فجر کا اسی انتظار میں ان کی اور پھر پانچ نمازوں سے ان کا دل نہیں بھرتا دل چاہتا ہے محبوب سے پھر کچھ ہم کلامی ہو جیسے بہانے بہانے سے سیل فون فوراً ملا دیتے ہیں اور جی میں نے اس لیے فون کیا تھا پھر کوئی بہانہ ملا پھر میں نے اس لیے فون کیا تھا اصل میں تو ملاقات سننی ہوتی ہے اور جی میں نے تو آواز سننی تھی فون کیا بالکل اسی طرح اللہ والوں کا بھی حال ہوتا ہے کہ پانچ نمازوں سے دل کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا وہ نفلوں کو اللہ تعالی سے ہم کلامی کا بہانہ بنا رہی وضو کیا اور جی میں تحیت الوضو پڑھ لوں مسجد میں قدم رکھا جی میں تحیت المسجد پڑھ لوں جی میں اشراق پڑھتا ہوں میں چاش پڑھتا ہوں میں عوابین پڑھتا ہوں میں تحجد پڑھتا ہوں میں سلاد و تصویر پڑھ لیتا ہوں وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی سے ان کو لطف اور مزہ آ رہا ہوتا ہے اس نماز پڑھنے میں لیکن ایک نابالغ بچہ جس طرح بلوغ کی لذتوں سے واقف نہیں وہ حیران ہوگا اگر اس کو کوئی کہے کہ مجھے گھر جانے کا کتنا انتظار ہے بالکل اسی طرح ہم روحانی طور پر ابھی نابالغ ہیں ہمیں ان بلوک کی لذتوں کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے چنانچہ اگر کسی کو کہیں کہ جی امام اعظم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ نے چالیس سال عشاء کے گزر فجر کی نماز پڑھی یہ معمول تھا حیران حیران ہوتے ہیں انہیں چالیس سال جی بالکل چالیس سال عشاء کے سے فجر کی نماز پڑھنے کا معمول تھا اب اگر ایک بندہ علم حاصل کرے اور اس کے بعد مدرسے میں ساری زندگی پڑھاتا رہے تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور یہ ساری زندگی حدیث پڑھنے میں گزار دی عرف میں ایسے ہی کہتے ہیں نا اس کا کیا مطلب کہ درمیان میں کبھی چھٹی بھی نہیں ہوتی عرف میں بات کی جاتی ہے کہ جی ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی اسی طرح ان کا معمول تھا عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز کا پڑھنا یہ چالیس سال رہا لوگ حیران ہوتے ہیں ہمیں اس پر کوئی حیرانی نہیں ہوتی ایک مرتبہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ہمیں ایک جگہ جانے کا موقع ملا مری ایک پہاڑی علاقہ ہے بہت ٹھنڈا ٹورسٹ پلیس ہے رمضان المبارک میں وہاں پر ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ وہ مختلف قرا کو بلاتے ہیں پورے ملک سے اور وہ قرا آ کے تراوی جو ہے وہ پڑھاتے ہیں دو دو رکت اور وہ چنے ہوئے قرا ہوتے ہیں اس جگہ کی ایک عجیب خوبی کہ اس وقت تقریباً بیالیس سال اس جگہ پر قرا کو تراوی پڑھاتے گزر گئے آج تک اس مسلح پر کسی کو متشابہ نہیں لگا وہ کھڑے ہی اس کو کرتے ہیں کہ جس کو پورا قرآن ایسے یاد ہوتا ہے جیسے عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے کبھی متشابہ ہی نہیں لگا رام ہی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں وہاں ہمیں ایک مرتبہ اللہ نے موقع دے دیا اب ذرا سنیے گا ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی عمر تقریباً نوے سال تھی نوے سال بڑھاپے کی عمر اور پھر شوگر کی بیماری بھی تھی پھر شوگر کا مریض اور بھی زیادہ مسئلہ حضرت نے روزہ افطار کیا اور اس کے بعد حضرت نے وضو تازہ فرمایا اور وضو تازہ کرنے کے بعد حضرت نے کہا کہ مجھے مسجد جلدی لے چلو بعد میں رش ہو جائے گا میں اگلی صف میں پہنچ جاؤں چنانچہ اگلی صف میں حضرت تشریف لے آئے عشا کی نماز ہوئی پھر تراوی شروع ہوئی تراوی بہت لمبی چلی حتیٰ کہ جب وطر ختم ہوئے تو روزہ کی شہری کا وقت ختم ہونے میں ایک گھنٹہ صرف باقی تھا تو اعلان کر دیا مسجد والوں نے کہ سب لوگوں کے شہری کا انتظام ہے فوراً دسترخوان پہ پہنچیں اور فوراً شہری کھائیں چنانچہ اتنا وسیع انتظام تھا کہ سارے لوگوں نے آدھے پونے گھنٹے کے اندر شہری مکمل کر لی اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ عشاء کا وضو کیا ہوا اور ادھر شہری کا وقت تو یہ آج حضرت کے قریب ہوا اور پوچھا کہ حضرت آپ وضو کے لیے تشریف لے جائیں گے فرمایا نہیں ادھر ہی شہری کھاؤں گا حضرت نے شہری کھا لی شہری کھانے کے بعد تو اچھے بھلے صحت مند نوجوان کو بھی واش روم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے میں پھر قریب ہوا حضرت اب تو آپ نے شہری کر لی وضو کے لیے تشریف لے جائیں گے تو میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے یہ الفاظ فرمائے کہ میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے سوچیے ذرا مغرب کے بعد وضو کیا ہے رات گزر گئی اور پھر صبح شہری بھی کر لی اور شہری کے بعد یہ فرمایا تو میں نے دل میں سوچا کہ اچھا حضرت فجر پڑھ کے جائیں گے حضرت نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو حضرت ممبر پر آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے قرآ حضرات کو کہ ساری رات تم نے مجھے قرآن سنایا اب میں تمہیں قرآن سناؤں گا ہمارے حضرت تو قرآن کے عاشق تھے اور ان کا قرآن مجید کا درس معروف درس تھا جب قرآن بیان کرتے تھے یقین جانیے چڑیا کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ایسے لوگوں کے اوپر نور ہوتا تھا تاثیر ہوتی تھی تو حضرت درس دینے بیٹھ گئے ہم نے سوچا کہ چلو بھائی جیسے ہم مسجدوں میں دس منٹ کی تعلیم کرتے ہیں رمضان میں کہ بھئی لوگ تھکے ہوئے ہیں جلدی پارے کر دو تو آج حضرت بھی دس منٹ کا درس دیں گے نہیں فل قرآن مجید کا درس دیا حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو گیا اس کے بعد حضرت نے پھر سب کو کہا کہ اچھا بھائی اشراق پڑھ لیجئے اشراق پڑھنے کے بعد ہمارے حضرت واپس آئے اور انہوں نے آ کر اس وقت وضو کیا لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پہ حیران ہوتے ہیں ہم نے اللہ والے کو نوے سال شوگر کی بیماری کے ساتھ عشاء کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھتے دیکھا جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ انسان ہو جاتا ہے اس کو پھر عبادات میں ایسا مزہ جیسے مچھلی پانی کے اندر پرسکون ہو جاتی ہے اللہ والے مسلح پہ آ کے اس طرح پرسکون ہو جاتی ہے المن و کا سما کے فلم پرسکون ہو جاتا ہے یہ محبت الہی آج دلوں میں کم ہونے کی وجہ سے تلاوت مشکل مراقبہ مشکل عبادت مشکل تحجر میں اٹھنا مشکل یہ سب مشکلات اس محبت الہی کی کمی کی وجہ سے دیکھیں ایک پودے کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے نا تو اس کے پھل بھی مرجھا جائیں گے پتے بھی وہ خود بھی اور ایک پودا بالکل تر و تازہ کیوں اس کو پانی صحیح مل رہا ہے آج محبت الہی کی ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہوئی ہے نماز کو دل نہیں چاہتا صبح اٹھنا چاہتے ہیں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی چنانچہ وہ احباب جو کہتے ہیں جی میری تو کمر میں درد ہے حضرت فجر کی نماز میں مجھ سے نہیں اٹھا جاتا جو یہ کہتے ہیں نا ٹھیک فجر کے ایک گھنٹے بعد جب ان کو کاروبار کے لیے جانے کا وقت ہوتا ہے نا اس وقت نہا کے ناشتہ کر کے وہ ایسے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے اندر جاپانی سیل فٹ کر دی ہے کسی نے اب کمر کی درد کدھر گئی بھائی تو محبت کی بات ہے دل کاروبار میں اٹکا ہوا ہے روز کے لاکھوں کماتے ہیں بھاگے جا رہے ہیں اگر اللہ کی محبت دل میں ہوتی تو تحجد کے وقت جاگنے سے کوئی روک نہیں سکتا اس لیے نیچے پاک میں آتا ہے جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے تین طرح کے فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں فلاں فلاں وہ میرے ناپسندیدہ بندے ہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہوں ان کو تھپکی دے کے سلاؤ یہ میرے پیاروں کے جاگنے کا وقت ہے یہ نہ جاگ سکیں چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو اجازت نہیں ہے اس موقع پہ اٹھنے کی وہ مالک الملک تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے جب تحجد کا دا ہو تو یوں سوچے یہ نہیں کہ میں نے نہیں پڑھی یہ سوچے شاید وہ میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرے تبھی تو کھڑا نہیں ہونے دیا سلا دیتے ہیں سب کو پھر دوسری جماعت فرشتوں کی فرمایا کہ جاؤ فلاں فلاں میرے بڑے مقبول محبوب بندے ہیں محبت کرنے والے ان کو جگاؤ تاکہ وہ اٹھیں میرے سامنے سجدے کریں ہاتھ اٹھائیں میں ان کی مرادوں کو پورا کر دوں ان کو فرشتے جگا دیتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں تحجد کے وقت چھٹ آنکھ کھل جاتی ہے ان کے اندر کوئی الارم فٹ ہوتا ہے وہ فرشتے جگا دیتے ہیں تحجد پڑھ لیتے ہیں اور پھر تیسری جماعت کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں بیماریاں والے بڑھاپے والے اللہ کے مقبول بندے زندگی انہوں نے دین کی دعوت میں عبادت میں گزار دی ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ میرا بندہ عبادت کرتے کرتے اب اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا فرشتوں جاؤ جا کر ان کی کروٹ بدل دو یہ چاہیں گے تو لیٹے رہیں گے چاہیں گے تو جاگ جائیں گے میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی میں ان کے سونے پہ تو جب اللہ العزت کی محبت دل میں ہو تو پھر تحجر میں اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا اس لیے شیخ ابو الماہد شاہ ذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق کتب ہے یعنی اللہ ہر العزت کی محبت یہ نیوکلیس ہے اور اس کے گرد سب عبادتیں گھومتی ہیں جتنی یہ محبت مضبوط ہوگی ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتی رہے گی لہذا یہ محبت نہ ہو تو انسان نماز کو حاکم کی بیگار سمجھ کے پڑھتا ہے اور جب یہ محبت ہو تو انسان نماز کو سبب لکھائے یار سمجھ کے پڑھا کرتا ہے آج اس محبت کو دل میں بڑھانے کی اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے لیے عزت مجوب رحمت اللہ علیہ نے عجیب شیر فرمایا بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہم ثواب و عذاب کیا جانے بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہم ثواب و عذاب کیا جانے کس میں کتنا ثواب ملتا ہے عشق والے حساب جا جانے تو عشق والے تو محبت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی لیے یہ محبت عجیب علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے الاتقان میں ایک عجیب بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلاط والسلام کو اللہ رب العزت نے بیس مرتبہ میسج بھیجا جبریل علیہ السلام کے ذریعے وہی بھیجی ادریس علیہ السلام کی طرف جبریل علیہ السلام چار مرتبہ نازل ہوئے نو علیہ السلام کی طرف پچاس مرتبہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیالیس مرتبہ آئے موسا علیہ السلام کے پاس چار سو مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تیرہ مرتبہ اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغام بر کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوبیس ہزار مرتبہ بھیجا چوبیس ہزار میسجز اور پھر نبی علیہ السلام کی محبت کا یہ حال تھا کہ کے آنے کے انتظار رہتی تھی تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ جبرائیل کب آ رہے ہیں میرے آلت آقا کا پیغام لے کے فرمایا میرے محبوب آپ محبت میں اوپر کی طرف دیکھتے ہیں کد نرا تکلبا ولی کا پسما آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ہم محبت سے آپ کے پیارے چہرے کو دیکھ رہے ہیں یہ محب محبوب کا تعلق ہی عجیب ہوتا ہے چوبیس ہزار مرتبہ پیغام آیا دل نہیں بھرا حل میں مزید اور زیادہ اور زیادہ تو انسان جتنی عبادتیں کرتا ہے اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتی وہ چاہتا ہے کاش میں اور زیادہ عبادت کرتا اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ چار فرماتے ہیں ولدین آمنو اشد حب اللہ کے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے اب یہاں حکم نہیں دیا گیا امر کا سیگا کہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو ایمان والو مجھ سے محبت کرو نہیں یہ تو خبریہ ہے خبر دے دی گئی کہ بھائی ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو مفسرین نے نقطہ لکھا کہ اس میں مسئلہ کیا تو انہوں نے نقطہ یہ لکھا کہ دیکھو جو حسین ہوتے ہیں نا وہ کسی کو کہتے نہیں ہے کہ ہم سے محبت کرو وہ اتنا کہتے ہیں کہ پتا ہونا چاہیے کسی کو کہ ہم کتنے حسین ہیں وہ ہم سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا یہی بات اللہ نے فرمائی وہ لوگ جو ایمان لے آئے جن کو ہمارے حسن و جمال کا پتہ چل گیا اشد حب اللہ ہم سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے اللہ رب العزت سے محبت انسان کی زندگی کو سنوار دیتی ہے چنانچہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے ستر مرتبہ ڈرتی ہے اور جہنم کی آگ عشق کی آگ سے ڈرتی ہے حضرت اختمام رحمت اللہ نے لکھا کہ جب مومن پل سراج سے گزرنے لگے گا نا تو نیچے جو جہنم کے عشق ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو کہے کہ اصرے یا مومن مومن جلدی جلد تیرے دل کی محبت کی آگ نے میری جہنم کی آگ کو بجھا ڈالا یہ اس کے الہی کی آگ ایسی ہوتی ہے یہ محبت الہی کا نور ایسا ہوتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے اب ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ انسان اس آگ کو اس محبت الہی کی نعمت کو کیسے حاصل کرے تو بھائی ہر چیز کی دکانیں ہوتی ہیں کپڑے کی دکان سے کپڑا ملتا ہے جوتوں کی دکان سے جوتے ملتے ہیں لوہے کی دکان سے لوہا ملتا ہے ہر چیز کی اپنی دکان ہے عطر کی دکان سے عطر ملتا ہے محبت الہی کی بھی کچھ دکانیں ہوتی ہیں چنانچہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ایک مرتبہ مولانا محمد علی موگیری رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے تو مولانا سلمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ نے پوچھا مولانا کبھی کوئی عشق کی دکان دیکھی ہے کبھی کوئی عشق کی دکان دیکھی ہے تو مولانا تھوڑی دیر سوچتے رہے اور کہنے لگے کہ حضرت میں نے دو عشق کی دکانیں دیکھی ہیں پوچھا کون سی کہنے لگے ایک شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اور دوسری شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی یہ دونوں زمانے میں اللہ کے بڑے اولیاء اس شاق میں سے تھے ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے ان کی جگہ کا نام لیا حضرت وہ عشق کی دکانیں ان کو میں نے دیکھا ہے جہاں کوئی صاحب نسبت بزرگ ہوتا ہے وہ جگہ عشق کی دکان بن جاتی ہے آتے ہیں عشق کی تلاش میں اور اپنی اپنی پڑیاں لے لے کے جا رہے ہوتے ہیں کسی کو چھوٹی پڑی کسی کو بڑی اپنی طلب کے مطابق ملتی ہر ایک کو ہے جیسے مقناطیس کے قریب لوہا آ جائے اس میں مقناطیسیت آ جاتی ہے اللہ والوں کا بھی یہی یاد کہ ان کی صحبت میں آ کے جو انسان تھوڑا وقت بھی گزار لیتا ہے اللہ اس کے دل میں محبت الہی کی مقناطیسیت ڈال دیا جائے تڑپ جاتا ہے وہ بندہ جس پر فرض نمازیں پانچ پڑھنی مشکل ہوتی ہیں وہ چند دنوں کے اندر تحجد کا پابند بن جایا کرتا ہے وہ متب سنت نظر آتا ہے اصل میں اس کے اندر مقناطیسیت آ جاتی ہے اللہ رب العزت کی محبت کی اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں لوگ آتے تھے تو دھوبی تھے جو بیت ہوتے تھے اور وہ جب جاتے تھے تو کپڑے اس زمانے میں دھونے کے لیے پٹکا لگاتے تھے تو تو پٹکا لگاتے ہوئے اللہ کی ضرب لگاتے تھے تو دھوبیوں کے قریب سے کوئی گزرتا تو اللہ کی ضربوں سے آواز آ رہی ہوتی تھی ماشاء اللہ ہمارے یہاں ایک شہر ہے ملتان اس میں ایک نوجوان بیت ہوا وہ بلیک بیلٹ تھا بعد میں پتا چلا کہ وہ ٹریننگ سینٹر بنایا ہوا تھا وہ واپس گیا اور کہنے لگا اپنے شاگردوں کو کہ بھئی ہم جب یہ کراٹے کھیلتے ہیں نا اس میں خاص قسم کی آواز نکالتے ہیں وہ بے فائدہ آواز ہے لہذا ہم اب اس کو نکالنے کے بجائے اللہ کا آواز نکالیں گے اللہ کی شہر کہنے لگا کہ اگلے دن وہ اتنے لڑکے تھے جو پریکٹس کر رہے تھے کہ باہر سے دروازے پہ مجمع ہو گیا جی ہم بھی محفل ذکر میں آنا چاہتے ہیں دل بدل جاتا ہے یوں انسان کی زندگی بدل جاتی ہے ہم نے اپنی زندگی میں عشق کی دکانیں دیکھی ایک دکان دیکھی حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ وہ وفات پا چکے تھے مگر ان کے حالات ہم نے اپنے حضرت سے سنے دیہاتی علاقہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا وہاں دستخان بچھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا حضرت لائن میں بٹھا دیتے تھے بچوں کو جو لوگ آتے تھے اور ان کو کہتے تھے بھائی سنت کے مطابق بیٹھ جاؤ اور ان کی ران کے اوپر روٹی رکھ دیتے تھے اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی اور گڑ کی ڈلی دے دیتے تھے گڑ کے ساتھ خشک روٹی یہ وہاں روز کا کھانا ہوتا تھا صبح و شام خشک روٹی گڑ کے ساتھ یہی کچھ دے سکتے تھے اور کئی دن گڑ بھی نہیں ہوتا تھا اچھا اگر کئی مرتبہ وہاں رہنے والے دوست ویرانے میں جاتے قضاء حاجت کے لیے تو آپ نے ایک جھاڑی کو دیکھی ہوگی جو کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک وقت میں بہت پھول لگتے ہیں بھر جاتی ہے پھولوں سے تو وہ نوجوان وہ پھول چن کے لے آتے اور لا کے لنگر میں دے دیتے تو لنگر والا ان پھولوں کو پانی میں ابال لیتا تھا نمک ہوتا تو ڈال دیتا گھی ہوتا تو ڈال دیتا مرچ ہوتی کچھ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ڈالتا جس دن وہ پھول ابلتے تھے اور سالن بنتا تھا تو خان کہا کے جو لوگ تھے ان کے چہروں پہ خوشی ہوتی تھی اور وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے تھے آج کھانے میں بھتا بنا ہے یعنی آج روٹی کے ساتھ گڑ نہیں روٹی کے ساتھ سالن ملے گا یہ حالت ہوتی تھی یہ کھانے کو ملتا تھا اور یہ لوگ وہاں اللہ اللہ کرتے تھے کیفیت کیا تھی کہ رات کے وقت مسجد میں یہ لوگ لیٹ جاتے حضرت فرماتے تھے کہ تھوڑی دیر سوئے گزرتی کسی ایک کے اوپر ذرا جذبہ تاری ہوتا اور وہ زور سے اللہ اللہ اللہ زور سے کہتا سب کی آنکھ کھل جاتی پھر تھوڑی دیر کے بعد ذرا آنکھ لگتی تو کسی اور کا یہی حال فرماتے تھے ہماری وہاں ساری رات اسی طرح سوتے جاگتے گزر جاتی تھی مگر جس کو دیکھتے تھے اسی پر ذکر کی عجیب کیفیت ہوتی تھی ایک مرتبہ مسجد میں دو بوڑھے بیٹھے ہیں اور ایک بوڑھا دوسرے کو پکڑ کے یوں جھنجھوڑتا ہے اور دوسرا بوڑھا اس کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے اب دیکھنے والے بڑے حیران کہ دونوں نیک ہیں تہجد گزار متقی سالے ہر اعتبار سے عمر دین پہ گزر گئی یہ مسجد میں بیٹھے کیوں الجھ رہے رہے تو وہ بندہ ذرا قریب ہوا تو جب قریب ہوا تو منظر عجیب تھا ہوا یہ کہ ان میں سے ایک بیٹھا تھا اس نے دوسرے کو کہہ دیا اللہ میڈ ہے یعنی اللہ میرا ہے تو جب اس نے کہہ دیا اللہ میرا ہے تو دوسرا بھی تو محبت والا تھا وہ جھنجھوڑتے کہتے نہیں اللہ میرا ہے وہ اس کو جھنجھوڑتے اللہ میرا ہے وہ اس کو جھنجھوڑتے اللہ میرا ہے سبحان کیا محبت ہوگی دلوں میں کہ جو اس بات پہ ایک دوسرے کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اللہ میرا ہے اور اللہ میرا ہے یہ اس کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں سے محبت الہی کی پڑیا ملتی ہے اور پھر انسان کی زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے پھر انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے ہو جاتا ہے یہ اللہ رب العزت کی محبت عجیب نعمت ہے چنانچہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جس بندے کی زبان سے جس بندے کی زبان سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ نکلا پوری زندگی ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ نکلا فرماتے ہیں کبھی نہ کبھی اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم سے ضرور بری فرما دے ایک مرتبہ محبت سے اللہ کہا سبحان اللہ اور یہ بات تو سچی ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ سے محبت کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا کیا اللہ کی رحمت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو دشمنوں کی قطار میں کھڑا فرما دے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے زندگی میں یہ کوشش کیجیے کہ ہم اللہ کی محبت کو دل میں بھریں اور جو پوری زندگی ہے اللہ کے دین کے لیے گزاریں اسی میں پوری زندگی گزر جائے یہی ہماری زندگی کا مقصود اور منشا بن جائے لہذا آپ سب حضرات یہاں اسی محبت کو لینے کے لیے آئے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں چاہتے ہیں پسند فرماتے ہیں اور یہ نعمت لینے کے لیے آپ یاد رکھیں آج کاروبار کے لیے سفر کرنے والے بڑے گھر بار کے لیے رشتہ داروں کے لیے دنیا کے کاموں کے لیے فیکٹریوں میں ساری ساری رات لوگ جاگتے ہیں ہاں محبت الہی کے لیے کوئی سفر کرے محبت الہی کے لیے کوئی رات کو جاگے یہ نعمت آج کے دور میں بہت تھوڑی ہے بہت تھوڑی ہے اور جو اپنے گھر سے نکلا ہوگا اللہ نے تجھے پانے کے لیے تیرا بننے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہوں اس کا ایک ایک قدم اللہ کے ہاں قبول ہوگا ایک ایک قدم اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگا یہ بندہ میری محبت کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے محبت پانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے شاد باد عشق خوش تو دائے ماں اے دوائے جملہ علت ہائے ماں اے دوائے نخوت و ناموس ماں اے کہ افلا و جالی مل سے کے الہی کی آگ دل میں آتی ہے تمام باطنی بیماریوں کو دل سے نکال دیتی ہے شہوت غصہ کینا حسد تکبر اجب یہ جتنی بیماریاں ہیں آٹومیٹکلی سب کا علاج ہو جاتا ہے دل محبت علاج میں جب بھر جاتا ہے انسان صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے یہ محبت پھر انسان کو اللہ رب العزت کے قریب پھر انسان بنا سنوار کے ایک کام کر رہا ہوتا سیداد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا کچھ درم دھو رہی تھی نبی علیہ اسلام نے پوچھا عائشہ ہمیرا یہ کیا کر رہی ہو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ صدقہ کے دینے ہیں اللہ کے راستے میں تو میں ان کو دھو رہی ہوں صاف کر رہی ہوں پوچھا ہمیرا کیوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی مبارک زبان سے سنا کہ جب دینے والا اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے تو وہ مال سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے جب سے میں نے یہ سنا میں اپنے پیسوں کو دھو کے صدقہ دیتی ہوں میرے مالک کے ہاتھوں میں صاف ستھرا مال پہنچ محبت ہے نا عجیب محبت کیفیت عجیب ہوتی ہے کی تو بنا سوار کے انسان اعمال کو کرتا ہے تاکہ مالک کو پسند آ جائے چنانچہ یہ عجد اپنی بات کو مکمل کرتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلاط وسلام بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہے ہیں قریب سے ایک شخص گزرا اور اس سے گزرتے ہوئے یہ الفاظ کہے سبحان دل ملک ول ملکوت سبحان دل عزتی ول عظمتی ول حیبتی ول قدرتی ول کبریا جب اس نے اللہ رب العزت کی تعریف اتنے پیارے لفظوں میں کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل تو چڑا چکا کھڑے ہو گئے اے بھائی جو کہا ذرا ایک مرتبہ پھر کہہ دے اس نے کہا اس کے بدلے کیا دیں گے فرمایا یہ میرا جتنا ریوڑ ہے آدھا آپ کو دے دوں گا اس نے پھر وہی الفاظ کہہ دیے جب پھر اللہ کی تعریف سنی ان الفاظ میں تو پھر دل تڑپ اٹھا اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دے اب کیا دیں گے بھائی بکیا بکریاں بھی آپ کی اس نے پھر ایک مرتبہ کہہ دیا اب جب سنا تو کندھے مقرر کا مزہ آیا دل نے کہا ہوتی رہے سنا تیرے حسن و جمال کی اے اللہ یہ تیری تعلیمیں کرتا رہے تیرے ابراہیم سنتا رہے اے بھائی ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دینا اس نے کہا جناب اب تو آپ کے پاس بکریاں بھی نہیں اب کیا دیں گے فرمانے لگے اچھا تجھے بکریاں چلانے کے لیے کسی کی ضرورت ہوگی میں تیری بکریاں چلا دیا کروں گا تو یہ الفاظ مجھے اور سنا اس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو میں تو اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں میرے مالک نے بھیجا جاؤ ابراہیم کے سامنے میرا نام لو اور دیکھو میرے نام پہ کیا دام لگاتا ان کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے نام پہ ایسے قربان ہو جائے گا مال و دولت اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے باہر نکلا گرمی کا موسم اتنی سخت گرمی تھی کہ لوگ بھی گھروں میں جانور بھی درختوں کے سائے کے نیچے پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں باہر سورج آگ برسا رہا تھا مجھے ضروری کام تھا تو مجھے نکلنا پڑا میں جب گلی میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک اپاہج بندہ ہے ٹانگے ٹانگوں سے معذور ہے اور وہ زمین کے اوپر اپنے ہاتھوں سے گھسٹتا گھسٹتا آ رہا ہے کہہ رہے جب میں نے گلی جا کے دیکھا تو پورا پسینے میں نہایا ہوا اور اس کی سکن جو تھی نا وہ ریڈ ہو چکی تھی جیسے سورج نے جلا دی اس کے سکن اور وہ آگے آگے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے میں نے سلام کیا میں نے پوچھا کہ نوجوان اس گرمی میں تو کہاں جا رہا ہے اس نے کہا میں نے حج کا ارادہ کیا ہے اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں اس لیے سفر میں ہوں میں نے کہا کہ تھوڑی دیر میرے ہاں آرام کر لو اس نے کہا جناب مجھے تو سفر کرنے میں ٹائم لگتا ہے آپ تو پاؤں سے آرام سے چلتے ہو میں تو انچ بائی انچ گھسٹ کے چل رہا ہوں مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں راستے میں رہ جاؤں اور ایام حج آ جائیں میری حد نکل جائے تو میں رکوں گا نہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ایک سجیشن دی میں نے کہا کہ میرے گھر میں آرام کر لو میں سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں تم شام کو سوار ہو کے اپنا سفر سہولت سے طے کر لو کہنے لگے جب میں نے یہ الفاظ کہے تو اس نوجوان نے میری طرف دیکھا کہنے لگا مالک ابن دینار میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا بات کیسی کی میں حیران کیا ہوئی غلطی مجھ سے کہنے لگا مالک ابن دینار ذرا سوچو اگر کوئی غلام اپنے ناراض مالک کو منانے کے لیے جائے تو بتاؤ اسے گھسٹ کے جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سواروں کے شام سے جانا اچھا لگتا ہے لیکن میں حیران ہو گیا یہ نوجوان کتنی آزادی کے ساتھ اپنے مالک کو منانے کے لیے جا رہا ہے کہنے لگے اس نے میری کوئی پرواہ نہ کی اور وہ چلتا گیا اللہ کی شان اسی سال اللہ رب العزت نے مجھے بھی حج کی توفیق دے دی وہ فرماتے ہیں کہ مینا کے میدان میں جب ہم نے کنکریاں مار لی تو اس کے بعد میں ذرا پیچھے ہٹا تو ایک مجمع دیکھا پوچھا کیا ہوا لوگوں نے کہا جناب ایک نوجوان ہے اور یہاں بس اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور سب سن رہے ہیں میں نے کہا کہ اچھا بھائی ذرا مجھے بھی دو موقع شکل دیکھوں فرماتے ہیں کہ جب مجھے موقع ملا اور میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ سے اس وقت دعا مانگ رہا ہے اور دعا میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے میرا سفر مکمل ہوا میں نے میدان عرفات کا وقوف بھی کر لیا مزدلفہ کا وقوف بھی کر لیا اب میں نے شیطان کو کنکلیاں مار کے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیا اے اللہ اب قربانی کا وقت ہے سب لوگ جائیں گے اپنی اپنی طرف سے یہ قربانی کے جانور سوا کریں گے میرے مولا تو مجھے جانتا ہے میں تو فقیر ہوں احرام کے سوا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اے اللہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس عادت سے میری جان قبول کر لیجئے اس نے یہ الفاظ کہہ کر کلمہ پڑھا اور اپنی جان اپنے اللہ کو کر جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو انسان اللہ کے نام پہ اپنی جان دینا بھی اپنے لیے سادہ سمجھتا ہے پھر راتوں کی عبادتیں سچ بولنا امانت کا خیال رکھنا اچھے اخلاق کا خیال رکھنا یہ سب چھوٹی چیزیں بن جاتی ہیں اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنی سچی محبت سے بھر دے کسی نے کیا عجیب بات کہی واللہ ما طلعت شمسهم ولا غربت الا وانت في قلبي ووسواسي اللہ کی قسم کبھی سورج طلوع نہیں ہوا اور کبھی سورج غروب نہیں ہوا مگر اے محبوب میرے دل میں میرے دھیان میں تیری ہی تو یاد رہتی واللہ ما ولا غربت اللہ ون تفیل قلبی و تھی ولا قوم احدثهم اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر اے محبوب ان دوستوں کی محفل میں میری زبان پر گفتگو تو تیری ہی ہوا کرتی بلا قوم احدثهم پانی کا پیالہ نہیں پیا مگر اس پانی میں میں تیری تصویر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوں ولا ہم تو بشر بل ماں امن آتا ولا ہم تو بشر بل ماں امن آتا سن في الكأس ولا زکر محضون ولا وحبك مقرون بأنفاسي فاسی میرے محبوب میں نے کبھی خوشی میں یا غم میں تجھے یاد نہیں کیا مگر میرے سانس تیری محبت میں لپٹے ہوئے ہوتے ایسی اللہ کی محبت آ جائے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ کا نام اللہ کی محبت میں لکھتا ہوا ہماری زبان سے نکل نکلنا اللہ رب العزت ہمیں اپنی ایسی سچی محبت عطا فرمائے یہ وہ نعمت ہے جس کو مانگنے کے لیے نبی علیہ السلاط اسلام نے امت کو دعا سکھائی کہ ہم دعا مانگیں اللہ انی اسل کا حب کا وحب میں یقبک وحب عملی یبلغنا الى حبک ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جل حب کا احب الی من الماء البارد ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو مانگتے ہیں کسی نے کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل چراغ سہر ہوں بجھا چاہتا ہوں آخر دعوانا الحمد للہ پھر پھر Morar, se você perder جو احباب توبہ طائب ہونے کی نیت سے تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ دن میں یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں آئندہ نے پکاری پرہیز پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں الحمد للہ ابا وسلام عباد الباد اب صفا آباد یہ کلمات سے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب نشد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب اطوب برحمتك يا أرحم الراحمين چند معمولات ہیں ایک تو سو مرتبہ صبح شام استغفار پڑھنا ربی حربی کل ذنب و اطروب کی لئی دوسرا ہے سو مرتبہ درود مبارکہ پڑھنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم تیسرا ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا ایک پارا ہو تو بہت اچھا ورنہ آدھا پارا سے ہی اور چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا دست بکار دل بجا ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالی کی یاد میں مشغول اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب صبح و شام نماز پڑھ کے پارے ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے لو لگا کر بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ ہر مریضت کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے زبان سے نہیں پڑھنا بلکہ دل پڑھ رہا ہے آپ سن رہے ہیں یہ چند منٹ کا مراقبہ عجیب بات ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھا دیتا ہے ہم نے الحمد ہزاروں کی بات نہیں لاکھوں اللہ کے بندوں کو یہ گر بتایا اور لاکھوں نے تصدیق کی کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوا ایسی نعمت ہے آپ اس عمل کو کیجئے تو پھر آپ بتائیں گے اب مجھے نماز کے لیے آسانی ہوتی ہے طبیعت نیکی کرنے کو چاہتی ہے میں نے غلط تعلقات چھوڑ دیے میں نے وقت ضائع کرنا چھوڑ دیا میں نے بیوی کو ستانا چھوڑ دیا میں نے غصہ کرنا چھوڑ یہ باتیں آپ بتائیں گے یہ اللہ کی محبت ایسی ہے جو انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنا دیتی ہے محبت بھرا دل ہوتا ہے انسان ساری دنیا میں محبتیں تقسیم کرتا ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے تو اس کو آپ کر کے پھر اس کے اثرات اپنے دل میں دیکھیے گا ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے اسی مراقبہ کی مشق کر لیں گے چند منٹ کے لیے جہاں جہاں بیٹھے ہیں نہایت پرسکون طریقے سے آپ ظاہر کی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 سے محفوظ فرما اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما ہماری پریشانیوں کو ختم فرما ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما اے کریم پروردگار ہمارے علم و عمل میں برکت نازل فرما صحت عزت میں برکت نازل فرما اللہ اہل و عیال پہ برکت نازل فرما اللہ قدم قدم پہ اپنی برکت شامل حال فرما خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما سکون اور چین کی دولت سے معلومات فرما اے کریم پروردگار ہمیں نفس و شیطان کے فریب سے محفوظ فرما گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما اے کریم آقا ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے تیرے لیے تو بچانا آسان ہے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے اللہ گناہوں سے بچا لیجیے اللہ ہماری موقع ہے جو سال کا سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں فضل و کرم کا مظاہرہ فرما دیجیے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے اللہ ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما ہمیں اپنی محبت نصیب فرما ہمیں اپنی ماں کا نصیب فرما کرما پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی گزر گئی ایمان کی حلاوت نہیں پا سکے اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما سجدوں کا سرور عطا فرما مناجات کی لذت نصیب فرما اللہ ہم کب تک یہ سجدے کرتے رہیں گے ہم کب تک یہ مزدوروں والی نمازیں پڑھتے رہیں گے اللہ ہمیں عشق اور محبت والی نمازیں نصیب فرما اللہ ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرما نمازوں کی حضوری نصیب فرما اے کریم آقا ہماری یہ نماز سے ہماری کس کام کی ہم تیرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں و دماغ حاضر نہیں ہوتا ہم نام تو تیرا لے رہے ہوتے ہیں دماغ کے اندر کسی اور کے خیالات ہوتے ہیں کا ہم سے برا پیور نہیں ہو سکتا اللہ ہم تیرا پیارا نام لیتے وقت بھی دلوں کے اندر دماغوں کے اندر گناہوں کے خیالات لیے پھیلتے ہیں ایک اہلی کا ہمارے دماغ کے خیالات کو دلچسپر فرما دلوں کے جذبات کو صاف فرما اے اللہ ہمیں گناہوں کے خیالات سے چھٹکارا نصیب فرما اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے زندگی گزر گئی ہے ایمان کی حلاوت نصیب فرما اللہ ہم کب تک شیطان کے ہاتھ میں کھیلتے رہیں گے شیطان ظالم نے ہمیں گمراہ کرنے کی قسمیں کھائی ہیں اللہ اس سے ہمارا پیچھا چڑھا دیجیے پیچھا چڑھا دیجیے اللہ ہم کمزور ہیں اللہ یہ طاقتور ہے ہر کمزور کبھی کو پکارتا ہے ہم تجھے پکارتے ہیں ہم اس نفس اور شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے میری مولا اپنی مدد شامل حال فرما اپنی مدد شامل حال فرما ایک کریم پروردگار ہم تجھ سے واصل ہونا چاہتے ہیں ہمیں اپنا قرب نصیب فرما اللہ کب سے ہم تیرے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ شیطان ظالم رکاوٹ ہی کھڑی کر دیتا ہے اللہ ہمیں تیرے پاس نہیں آنے دیتا اللہ رکاوٹوں کو دور کر دیجئے اللہ مزید تو بہت وقت گزر گیا ہے ہمیں اپنا وصل عطا فرما اللہ وصل عطا فرما اللہ بہت لمبا سفر طے کرتے آ رہے ہیں مزید ہم تھک چکے ہیں اللہ تھک چکے ہیں بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے والد کو پکارتا ہے اب بھی مجھے اٹھا لیجئے مزید مجھ سے نہیں چلا جاتا اللہ بہت دھکے گائے اللہ بہت دھکے کا ہیں اللہ بہت زمانہ گزر گیا ہے ایک آقا مزید اپنے رحمت متوجہ فرما رحمت متوجہ فرما اللہ ہم تیری مدد کے بغیر تیرے پاس نہیں آ سکتے تم سے واضح نہیں ہو سکتے اللہ اپنی مدد متوجہ فرما اپنی رحمت متوجہ فرما اپنی رحمتوں کا ساتھ عطا فرما اے کریم پروردگار تیری کریمی کا واسطہ اے رحیم پروردگار تیری رحیمی کا واسطہ اے جواد پرور پروردگار تیرے جود و سخا کا واسطہ اللہ تجھے سخاوت سجتی ہے تجھے بغل نہیں سجتا سخاوتوں کا مظاہرہ فرما دیجیے اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیجیے خالی جھولیاں بھر دیجیے کریم آقا اتنے بندے کسی دنیا دار کے پاس چلے جاتے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں وہ خالی ہاتھ نہ لوٹا تھا تو تو دنیا کے خزان دنیا اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے دنیا کی سفیوں سے بڑا سخی ہے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے اللہ عطا فرما دیجئے دیجیے کریم مانگنے والے بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو لگاتے ہیں اے کریم تیرا دروازہ تمام دروازوں سے بڑا ہے اللہ تیرے دروازے سے کوئی بڑا دروازہ نہیں ہے اللہ گداگر بکھاری جمع ہو چکے ہیں اللہ سدائی لگا رہے ہیں دروازے دروازہ کٹ کٹا رہے ہیں اللہ کھول دیجئے دروازہ کھول دیجئے اے کریم آقا مزید دروازہ کھول دیجئے اے کریم پروردگار دنیا کی بھیک مانگنے والے ایک دروازے سے خالی لوٹے اللہ ان کے اوپر تو کوئی حسرت نہیں ہے مسئلہ تو ہمارا بنا ہوا ہے ہمارے سامنے کوئی دوسرا در نہیں ہے اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں مانگے تو کس سے مانگے اللہ ہم نے تیرے سوا کسی کو رب نہیں پکارا اللہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا اللہ تیرے سوا ہم نے کسی کو خدا نہیں بنایا اے کریم پروردگار ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ ہمیں یقین ہے جو بندہ تیرے در سے خالی ہاتھ چلا گیا اس کو دنیا میں کہیں جائے پناہ نہیں ملتی اس سے بڑا محروم کوئی اور نہیں ہو سکتا اللہ ہمیں اس محرومی سے بچا لیجیے اے کریم آکا محرومی سے بچا لیجئے اللہ ہمیں عطا فرما اللہ پورے مجمے کے اوپر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجئے اللہ یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہوتی تیری محبت کی تلاش میں دور دراز سے یہ احباب چل کے آئے ہیں اللہ اس بات کی دلیل ہے تجھے منانا چاہتے ہیں تجھے اپنانا چاہتے ہیں اللہ فطروں کے زمانے میں دنیا داری کے زمانے میں دنیا پرستی کے زمانے میں اللہ دور دراز سے احباب باپ کا چل کے آنا اللہ یہ تھوڑی قربانی تو نہیں ہے میرے مولا ان قربانیوں کا واسطہ دیتے ہیں قربانیوں کی لاج رکھ لیجیے ان مجاہدوں کی لاج رکھ لیجیے محروم نہ لوٹا محروم نہ لوٹا اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے اللہ آپ کی ایک نگاہ سے ہماری بگڑی بن جائے گی ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجیے محبت کی نگاہ ڈال دیجیے اللہ اس وقت ہم ہم کسی دنیا کے سخی سے نہیں مانگ رہے دنیا کے بادشاہ سے نہیں مانگ رہے اللہ ہم تو تمام جہانوں کے شہنشاہ سے مانگ رہے ہیں اے کریم پروردگار ہمیں عطا فرما ہم اپنی ضرف کی بقدر مانگ رہے ہیں تو اپنی شان کی بقدر عطا فرما اللہ شان کی بقدر عطا فرما اے کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما سب کے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجیے ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجیے اپنا مستانہ بنا دیجئے اللہ غیر سے بے گانا بنا دیجئے اے کریم کا ہم اپنے سینے میں جھانکتے ہیں ہم یہ اپنے دلوں کی جگہ پہ پتھر نظر آتے ہیں اللہ ہم یہ کب تک یہ پتھر اٹھائے رکھیں گے اے کریم یہ مردہ دل یہ بے جان دل اللہ ہم کب تک سینوں میں اٹھائے رکھیں گے اللہ ان مردہ دلوں میں جان پھول ڈالیے اپنی محبت کی روح پیدا کر دیجیے کریما کا ان پتھر دنوں کو اپنی محبت سے آشنا کر دیجیے اے کریما کا اپنی محبت کا ایک قطرہ ہم سب کے دلوں میں ٹپکا دیجیے ہمیں اپنا مستانہ بنا دیجیے جسم کی ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما جسم کے بال بال سے اپنا ذکر جاری فرما اے کریم پروردگار گندی دنیا کی محبتوں سے چھٹکارا عطا فرما اللہ دنیا کی گندی اور فانی مخلوق کی محبتوں سے چھٹکارا عطا فرما ہمیں اپنی پاک پاکیزہ محبت سے آشنا کر دیجیے اللہ ہماری پر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجیے اللہ ہم تیرے اس نگاہ کی متلاشی ہیں جو تو نے حافی کے اوپر ڈالی تھی دنیا کے شراب خانے میں شراب کی نشے میں مست تھا تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا اللہ وہ فضیل ابن عیاض جو کہ ڈاکوں کا سردار تھا تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی تو نے ولیوں کا سردار بنا دیا اللہ وہ جنید بغدادی جو مادی دنیا کا پہلوان تھا تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی اللہ تو نے روحانیت کا پہلوان بنا دیا ایک کریم آقا وہ عمر جو تیرے محبوب کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے اللہ تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی تو نے ان کو فاروق اعظم بنا دیا مرادی مصطفیٰ بنا دیا اللہ ہم تو اس محبت کی تلاش میں در در کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں ہیں اے اللہ بنے اسرائیل کے سو بندوں کا قاتل نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا ابھی بستی میں پہنچا بھی نہیں تھا تو نے مغفرت کا فیصلہ کر دیا اللہ یہ دوست احباب چل کے آئے ہیں سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیجیے اللہ تو نے خود ہی تو فرمایا ہے ادعونی استجیب لکم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا اللہ ہم مانگ تو رہے ہیں اللہ مانگ تو رہے ہیں تو قبول فرما دیجیے اللہ تس کے ساتھ صحیح بے ترتیبی کے ساتھ صحیح جو کچھ بھی ہے اللہ ہم مانگ تو رہے ہیں قبول فرما لیجیے قبول فرما لیجیے اللہ تو نے خود ہی تو فرمایا ہے وہ سائل سائل کو جھڑکی مت دو اللہ تو نے ہم کمزوروں کو حکم دیا ہے کہ سائل کو جھڑکی نہ دیں اللہ ہم بھی تو تیرے در کے سوالی ہیں اللہ تو بھی اپنے سوالیوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹا سوالیوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹا اے کریم آقا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں لا علیکم اليوم انتم جاؤ تم سب آزاد ہو تیرے محبوب نے اپنی قوم کے بارے میں عام معافی کا اعلان فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام تیرے بندے انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں عام معافی کا اعلان فرمایا اللہ تو یوسف علیہ السلام سے بڑھ کے کریم تو اپنے محبوب سے بڑھ کے کریم اللہ ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے زیادہ گناہ گار ہیں لیکن اللہ بھی تو یوسف علیہ السلام سے بڑھ کے کریم ہے پورے مجمع کے بارے میں ایک مرتبہ اعلان فرما جاؤ تم سب آزاد ہو اللہ سب کا گناہوں پہ قلم پھیر دیجیے اب اللہ میں ایک مرتبہ گناہوں سے صاف کر دیجیے اللہ صاف کر دیجیے کریم پروردگار ہم اتنے کمزور ہیں مٹی کا ایک ٹوکرا نہیں اٹھا سکتے قیامت کے دن پہاڑ گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے اللہ ہماری اس بوجھ کو ہلکا فرما اللہ اس بوجھ کو ہلکا فرما پروردگار ہمیں تیری بے نیازی سے ڈر لگتا ہے اللہ جب تو بے نیازی کا مظاہرہ کرتا ہے برسی سا راہب جو سینکڑوں سال کی عبادت کر چکا تھا تو نے بے ایمانی کی حالت میں پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا اللہ ہمیں اس بے نیازی کا مظاہرہ نہ بنا اللہ بے نیازی کا نشانہ نہ بنا اے کریم پروردگار بل باور جس نے سینکڑوں سال کی عبادت کی تھی اللہ تو ناراض ہو گیا تو نے ان کو اللہ کتے کی طرح اللہ ذلیل و خار کر دیا اللہ ہمیں اس ذلت سے بچا لیجیے تو نے ہمیں ایمان کی عزت عطا فرمائی ہے اللہ گمراہی کی ذلت سے بچا لیجیے اللہ نیک امال کی عزت عطا فرمائی ہے گناہوں کی ذلت سے بچا لیجیے گناہوں کی ذلت سے بچا لیجیے اے کریم آقا جب ت تو ناراض ہوتا ہے اللہ سروں سے پگڑیاں اتر جاتی ہیں تو بندہ گھر کے اندر بیٹے بیٹا ہو جاتا ہے اللہ اس سے بچا لیجیے اللہ ضلع سے بچا لیجیے اللہ ہم برے ہیں ہم بہت برے ہیں لیکن اللہ تو تو اچھا ہے اللہ اچھے ہمیشہ کے لیے اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں بروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک فرما دیجیے اے کریم پروردگار اچھا سلوک فرما دیجیے اللہ کوئی بندہ گناہوں بری زندگی گزار کے جہنم میں چلا جائے اس کے اوپر تو کوئی حسرت نہیں حسرت تو اس کے اوپر ہے جس نے پوری زندگی تیرا نام لیا پوری زندگی مسجد مدرسے میں گزاری لیکن تو نے اعمال کو قبول نہیں کیا اللہ اور جہنم میں چلا جاتا ہے ہمیں ایسی بدبختی سے بچا لیجیے ایسی شقاوت سے بچا لیجیے کریم پروردگار ہمیں اپنا بنا لیجیے اپنی یاد والا بنا لیجیے اللہ تو تو وہ پروردگار ہے جب کافر نے سو سال تک اپنے بت کو پکارا یا سنم یا سنم پکارتا رہا بے اختیاری میں جب یا سمد لفظ زبان سے نکلا تو نے فوراً کہا یہ اللہ ہم نے تو تیرے سوا کسی کو پکارا بھی نہیں ہے اللہ ہم نے تو کبھی یا سنم نہیں پکارا اللہ ہم تو تجھے پکارتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا کریم یا رحیم یا رحمان یا ودود اللہ ہم تو تجھے پکار رہے ہیں اللہ تو ایک مرتبہ فرما دیجئے لبیک یا عبدی اللہ تم فرما دیجئے اللہ تیرا کچھ کم نہیں ہوگا شیطان ذلیل ہو جائے گا ہماری بگڑی بن جائے گی ہماری بگڑی بنا دیجئے شیطان تیرا بھی دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے اللہ اس کو ایک مرتبہ ذلیل کر دیجئے اللہ اس کو ذلیل کر دیجئے ہماری بگڑی بنا دیجئے کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما اے اللہ حضرین مرد ہیں یا دور بیٹی خواتین تک کے نام پہنچتا ہے اللہ سب کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما اللہ سب کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما پریشانیوں کو ختم فرما ایک جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک وکار بنا فرمان بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ جو بھی گھر ہیں ان کو اپنے گھر نصیب فرما جن کے رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما جو مسائب و علام کا شکار ہیں اللہ ان کو کو مصائب عالم سے چھٹکارا نصیب فرما جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں کے اندر بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما شفا کا عاجلہ مستمر رہتا فرما سب کو سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما کریم پروردگار ہم گناگار سے آکار سہی مجمع کے اندر کتنے حضرات ایسے موجود ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنے بال سفید کر دیے ہیں لیکن گناہ کرتے کرتے اپنے دلوں کو سیاہ کر بیٹھے ہیں اے کریم کا تیرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ تو سفید بالوں سے حیا آتی ہے ہم تجھے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے مجمع کے اندر کتنے دین کے طلبا ہیں وہ طلبا جن کے قدموں کے نیچے فرشت کے پر بچھاتے ہیں ہم ان طلباء کا واسطہ دیتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما مجمع کے اندر جو علماء جو دین کا کام کرنے والے حضرات ہیں ادارے چلانے والے پڑھنے پڑھانے والے دینی جماعتوں کا نظم و نسق سنبھالنے والے تمام حضرات کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما سب کی محنتوں کو برابر فرما رکاوٹوں کو دفع دور فرما آسانیاں پیدا فرما کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما اللہ اس پروگرام کے انعقاد میں جو حضرات بھاگ دوڑ کرتے ہیں خدمت کی جماعت ہے انتظام انسرام کی جماعت ہے اللہ تمام حضرات کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما سب کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما سکون چین اچھے دولت سے مالا مال فرما اے